جتنا شر کے اوپر خرچ ہوتا ہے ملک میں جتنے دینی ادارے ہیں مدارس ہیں اور دوسرے دینی کام ہوتے ہیں ان کو یہاں سے تعاون ملا کرتا ہے اور اس لحاظ سے بمبئی کو اور اپنے دونوں کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے نوازا میری حاضری اس سفر میں اپنے مدرسے کے مالی پڑھانے کے سلسلے میں ہوئی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد بہت سارے بزرگوں کا اقرار ہوا اور بہت سے دوستوں کا تقاضا ہوا یہ کام تو ہوگا ہی اور اس کام کے لیے لوگ آتے ہی رہتے ہیں لیکن موقع سے کچھ دینی باتیں بھی ہونی چاہیے اور اسی دنیا پر یہ آج کی مجلس رکھی گئی ہے یہ کوئی تحریر کی جلسے کی مجلس نہیں ہے جنتا کے کھلے میدان میں ہوتا ہے اس کے لیے موسم صحیح ہوتا ہے اور میدان میں جو بیان ہوتا ہے بند کمروں کے اندر اور مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا ہے بہت سارے ہمارے دوست اس لیے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے کبھی میدان میں بیان سنا تو انہیں بات پسند آئی یا ان کا شوق میدان ہوا تو انہوں نے نام سن کر اور پروگرام کی خبر پا کر اسی جنگے اور اسی امنگ اور اسی ذہن کے ساتھ تشریف لائے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجد کا پروگرام یہ ہو تھوڑی سی خود کو سنی کے لیے جو اللہ نے موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے ہم آپ جمع ہوئے ہیں مولانا محترم نے ہمارے تعارف بھی کرایا اور تعریف بھی فرما دی بڑے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو تاریخی کلمات سے نوازتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھایا کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور کچھ کام کے لائق ہو جائیں ہمارے اندر تو کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ کوئی لاب روزگار لوگوں میں سے آپ یہ تصور فرمائیں میں تو ایک معمولی سے آدمی ہوں پڑھنے پڑھانے کی لائن کا اور مدرسوں کی خدمت والے لائن کا آدمی البتہ اللہ تعالی جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے چھوٹی سی معمولی سی حقیر سی چیز سے اللہ چاہتے ہیں تو بڑا بڑا کام لے لیتے اور بڑے بڑے کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتے ہیں تو ان سے کچھ بھی نہیں بن پاتا ہے اس لیے کہ سارے کمالات تو اللہ پاک کی بات میں ساری خوبیوں کا مالک وہی ہے اور سارے کمالات اسی کی بارگاہ سے تقسیم ہوتے دیویاں کسی میں اپنی ذاتی نہیں ہے اگر کسی میں تھوڑی بہت خوبی ہے کوئی کمال ہے تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا اسی کا کیا تو مخلوق میں کوئی صلاحیت نہیں ہے صلاحیت تو خالق میں ہے اللہ رب العزت میں وہ اگر چاہے تو ایک معمولی انسان سے بڑا کام لے سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو ساری صلاحیتیں اور خوبیوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی انسان سے کوئی کام نہیں بن پڑتا ہے اس لیے کہ اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں کہ اس سے کام لیں لے ابھی سے پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے ہم اپنے دین کا کام لینے پر آتے ہیں تو ان سے بھی کام لے لیتے ہیں کہ جو خود بے دین ہے اللہ دین حاضر الفار اوکما قال علیہ سلاد وسلام شہید روایت میں یہ الفاظ آئے حضور نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت اور دین کی تائید و نصرت کا کام وہ دین اور بے عمل لوگوں سے شادی و سے بھی چاہتے ہیں تو لیتے ہیں اس لیے کہ دین اس کا ہے اور اس دین کی حفاظت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت سی چیزوں سے اس امت کو نوازا ہے انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے امت پر نہیں رکھا اور امت کے افراد پر اس ذمہ داری کو اللہ نے نہیں ڈالا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو بالند خطوط نے خود لے لی یہ اس امت کی خصوصیت ہے اللہ کا یہ انعام ہے اس امت کے اوپر پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی کتاب دی شریعت اور دین عطا فرمایا پیغمبر نے اپنے طور پر اس کا حق ادا کیا اس کی تبلیغ کی اس کو لوگوں تک پہنچایا اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا لیکن پیغمبر کی حیات کے بعد اور نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی امتوں نے اس دیش کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سنبھالا اور بہت ہی تھوڑے ہی سے رقبے کے بعد دین میں تحریفیں شروع ہو گئی کتاب میں ملاوٹیں شروع ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی آسمانی کتاب اور کوئی بھی خدائی شریعت خود برد سے محفوظ نہیں رہ پائی اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امتوں پر ڈالی پیغمبروں نے اپنی امت کو سونپ دیا تھا نبی نے اس میں معذ اللہ کوئی خیانت نہیں کی تھی انہوں نے اس میں کوئی خود برد نہیں کیا تھا پیغمبر نے تو اس کا ہر فرق پہنچایا امت تک اور جو وہی آسمان سے آئی پیغمبر نے اس کی نگرانی اور حفاظت پورے طور پر کی اس کو پہنچایا بھی اسے کر کے دکھایا بھی اور ضرورت کے مواقع پر اس کی تصویر اور اس کا بیان بھی کیا پیغمبر نے اب ان مزدوروں کے بعد نبی کے جانے کے بعد جو قوم اور جو افراد اور جو جماعت آئی ان کی ذمہ داری تھی کہ اس نبی کی دی ہوئی شریعت کو اور اس کی کتاب کو وہ محفوظ رکھتے اور اپنے بعد والوں تک اسی طرح منتقل کرتے جس طرح نبی نے ان تک منتقل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا لیکن سب کی سب ناکام ثابت ہوئی انسانی حفاظت میں خدائی کتاب محفوظ کبھی نہ آ پائی تو اللہ عبد العزت نے آخری کتاب کو آخری شریعت کو اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمایا تو اعلان فرمایا انا نحن نزلنا ذکر اور انا نہیں اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں یہ میرا ہی کلام ہے یہ میری ہی کتاب ہے ہمیں نے اس کو نازل کیا کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ کتاب یہ کلام نازل شدہ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے ان کا بڑھا ہوا ہے انسانی کلام ہے یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے یہ خدائی کلام ہے یہ زمین والوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے یہ عرش والے کا نازل کیا ہوا کلام کلام الہی ہونے میں اس کے کوئی شبہ نہ کرے ہم نے اس کو نازل کیا اگر سخ شبہ ہے تو ایسا کلام بنا کر دکھا دو انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو سارے انسان اپنی تمام ہندو صلاحیتوں کو اور تمام توانائیوں کو اجتماعی طور پر بھی استعمال کر کے دیکھیں ایسا کلام ان کے بس کا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت یہ خدا تعالی کا فیل ہے اور اللہ کی بھی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے اور اس کے صفات کی بھی کوئی نظیر و مثال نہیں اس کے افعال کی بھی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے دیں گے ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور جیسا وہ بنا دیں گے ویسا کوئی کائنات میں دوسرا نہیں بنا سکتا اللہ ہر محض سے بے نظیر ہے بے مثال اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بے مثال اپنے اپال کے لحاظ سے بھی بے مثال اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی بے مثال نہیں مل پائے گی اور اس کے کسی فیل کی کوئی نقل کہیں نہیں ملے گی ویسا کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ رب رب العزت نے آسمان پیدا کر دیا قرآن تارا نے زمین پیدا کر دیا اللہ چاہتا ہے اگر تمہارے دس میں ہے تو اے انسانوں آئے جنوں ہمارے آسمان و زمین کے دائرے سے نکل کر کسی ایسے ہی دوسرے آسمان و زمین کے دائرے میں چلے جاؤ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے نہ ایسی زمین بنا سکتے ہو نہ ایسا آسمان بنا سکتے ہو نہ ایسا چاند بنا سکتے ہو نہ ایسا سورج بنا سکتے ہو نہ ایسے سمندر تم بنا سکتے ہو نہ ایسے پہاڑ تم بنا سکتے ہو جو ہم نے بنا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کوئی مثال نہیں بے وقوف لوگ سمجھ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں الفاظ کو لے کر اڑ جاتے ہیں پیدا کرنا تخلیق بنانا یہ اللہ کا فیل ہے کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا خالہ کا کل شعیل قدر منہ تک اللہ خالق کل میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہر چیز کو اسی نے پیدا کی مخلوق کسی اور نے نہیں بنائی کسی نے جنم نہیں دی تخلیق خلق اور ایجاد کہا جاتا ہے بلا وسائل بلا اسباب بغیر مادے بغیر مٹیریل کے سے ہست کر دینا کچھ بھی نہیں تھا کوئی بات پورنا اس کا نہیں تھا کوئی مادہ مٹیریل اس کا نہیں تھا اس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا لم یا کن شہ وہ تو فردائے آدم میں گم تھا اور اللہ نے ارادہ کیا اور فوراً ہست ہو گیا فوراً موجود ہو گیا اظہار اللہ شیئن اللہ ہوں کن کا یقین اللہ نے ارادہ کیا اور کن کا ہار ہو گیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تعبیر ہے فقط حقیقت نہیں ہے کن کہنے کے بعد اللہ کے موجود ہوگی چیز اور جب تک کن نہ کہے گا موجود نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے یہ موجود ہونے کی صورت اور اس کے ارادے کے بعد فوراً مراد کے مرتب ہونے کی ایک تعبیر ہے کن کہنے کا وہ محتاج ہو رہی ہے کہ کن کہے گا تب چیز موجود ہوگی اور کن نہ کہا تو چاہنے کے باوجود موجود نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ چاہے اور کن نہ بھی کہے یہ کاف نون کا رنگ نہ بھی آ سنائی دے اور نہ بھی ادا ہو تب بھی اللہ کے ارادے کے بعد چیز موجود ہو جائے گی یہ تعبیر قرآن میں سورات وجود کے لیے اس کے ارادے پر میرا تخلق مراد کے مرتب ہونے کے لیے اپنا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خن کہنے کا وہ محتاج اور اس لفظ کا پابند ہے ایسا بھی نہیں اسے کہا جاتا ہے خل یہ ہے پیدا کرنا اور کچھ بھی لوگ ایک نئی چیز سواری کے لیے آ گئی سامنے سائیکل پھر اور انسان نے دماغ لگایا تو سائیکل سے موٹر سائیکل ہو گئی اسکوٹر تیار ہو گئی اور کاریں وجود میں آ گئی بسیں تیار ہو گئی ٹرینیں تیار ہو گئی اور ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر وجود میں آ گیا انسان نے بنائی یہ چیزیں پہلے نہیں تھی تو کیا انسان نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے پیدا نہیں کیا ہے انسان نے کاریگری دکھائی ہے تکلیف نہیں اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو بنانے میں مادہ مٹیریل کا محتاج کسی گھڑی ساز کو سنسان جنگل میں لے جا کے کھڑا کر دیجیے اور کوئی پاٹ پرزا آلہ اوزار نہ دیجیے اور کہیے کہ آپ بیس سال میں ایک گھڑی بنا دیجیے تو بیس یا پچاس سال میں بھی نہیں بنا پا اس کو پرزا دینا پڑے گا اس کو پارٹ لینے پڑیں گے اس کو آنے اور دینے پڑیں گے ہتھیار دینا پڑے گا مٹیریل دینا پڑے گا کسی موٹر سائیکل کے کاریگر کو آپ کمرے میں بند کر دیجیے اور ڈیلی اس کو ٹائم سے کھانا پینا دیجیے لیکن وہاں کوئی پانچ کوئی مٹیریل اور کوئی ماپتا نہ ہو اور اسے کہیے کہ آپ ایک مہینے کے بعد نکلیے تو ایک اسکوٹر لے کر نکلیے ایک مہینہ کیا ایک سال میں رہے گا تو اسکوٹر کا بچہ تک نہیں پیدا ہو سکتا یہ انسان کاریگری دکھاتا ہے مادم گریئل سے توڑ جوڑ کر بناتا ہے پاٹ پڑے کو توڑ جوڑ کر بناتا ہے یہ تخلیق نہیں ہے تخلیق تو اللہ کا عمل کچھ نہیں ہے اور اس میں سب کچھ موجود کر دیا اللہ بنانے میں پانچ پولی کا محتاج نہیں مادم گریئل کا محتاج نہیں ہے رفائی اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن محاورے میں بول چال میں اس کو بھی خلق کا لفظ سے تعبیر کر دیا جائے یہ جو کاریگری ہے وسائل کے ذریعے سے اور مٹیریل کے ذریعے سے موجود کرنا ہے اس کو بھی عام بول چال میں خلق تکلیف بولا جاتا ہے اور بنانے والے کو سانے اور خالد بولا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے اللہ اکثر خالقین خالقوں میں سب سے عمدہ خالق اللہ خالقین جمع استعمال کیا اخلاق ہے مجازی کی بنیاد پر بہت سے خالق ہے حقیقی خالق تو صرف ایک ہے تو یہ اطلاع مجازی ہے سورج دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز آ گئی سامنے حالانکہ حقیقت میں اس نئی چیز کو سامنے لے لانے والا اس کا خالق نہیں مجازن بولا جاتا ہے یہ لفظ حقیقت اس کی صرف اللہ کی صفت وہ انسان کے اندر وہ کمال نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ایک بزرگ حضرت مان حضور محمد خاندار کامل رحمت اللہ علیہ گزرے بڑے بہترین ملازم اور بڑے اچھے مقرر اور آزادی کے زمانے میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی اور خدمات دی خلاف جارحانہ اقدام کرتے دل آزاری والی باتیں بیان کرتے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کار زندگی پر چیزیں اچھالتے تھے جو مسلمانوں کے پیغمبر کے نقش کرتے تھے امت کے لیے صرف چار ہی عورت ایک وقت میں جائز قرار دیا اور اپنے بھی کی نیا رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے قرآن کے خلاف چیزیں اچھالتے تھے یہ ہے کہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے جو بھی ان سے ڈر پڑتا تھا چوٹتے نہیں تھے بہت زہر اگلتے تھے اسی زمانے کا قصہ ہے کہ پاگل آیا یورپ سے تو حکومت کی طاقت اس کے پاس تھی اور اس وقت علماء کے لیے تو بڑی مصیبت تھی لوگوں شکل کوئی جاتا تھا تو اس کو چولی چڑھا آتے تھے مولوی شکل کوئی مل جاتا تھا تو اس کو سولی پر چڑھا دیتے داڑھی کرتے والے کو دیکھ کر سزا دینے کے لیے یہی جرم کافی تھا کہ یہ داڑھی کرتے والا اس لیے کہ انگریزوں کے اقتدار میں یہ علماء حائل ہوئے تھے اور یہاں ان کے قدم جمانے میں مزاحمت کی تھی علماء نے تو ان کو عداوت سی ہو گئی تھی اور پھر خطرہ بھی لگا ہوا تھا کہ حکومت ہم نے مسلمانوں کے ہاتھ سے لی ہے تو ہمارے خلاف یہی حملہ بھی کریں گے عام سے چھیننا بھی چاہیں گے اور دنیا عالمی سطح پر حقیقت بھی یہی تھی کہ ہر ملک میں اور ہر جگہ مسلمان کم ہو زیادہ ہو حاکم ہو یا محکوم ہو لیکن مسلمان ہر جگہ دوسری ہندوستانی قوم ہر ملک میں نہیں تھی دوسری قوم یہاں کی غیر مسلم ہندو قوم ہے تو وہ ہر ملک میں نہیں تو عیسائیت کا پوری دنیا میں ٹکراؤ ہندوؤں سے نہیں تھا پوری دنیا میں خطرہ اگر تھا تو مسلمانوں سے تھا اس لیے اسلام کے خلاف پوری قوت کو استعمال اب پادری آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ کوئی مولوی کوئی مسلمانوں کا عالم یہ ثابت کر دے کہ ان کے پیغمبر سارے پیغمبروں سے افضل تھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیوں وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اختلافی ہے اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے سب کا اور ان کے برخلاف ہمارے پیغمبر کی نبوت اتفاقی ہے عیسیٰ علیہ السلام السلام کو ہم لوگ نبی مانتے ہیں عیسائی کا کہنا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان بھی ان کو نبی مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان پر ایمان صرف لائے اور باقی نبیوں پر ایمان نہ لائے یا ان میں سے کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو میرے نبی کو تو مسلمان بھی نبی مانتے اور ہم بھی نبی مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی نہیں ہے یہودی ان کو پیغمبر نہیں مانتے عیسائی ان کو نبی نہیں مانتے صرف مسلم قوم ان کو نبی مانتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مختلف سی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ ہے متفق علیہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مختلف فی کے مقابلے میں اس لیے عیسائی بن جانا چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام السلام کا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے بادری لوگ کہتے تھے للکارتے تھے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے پیغمبر اور وقت دلیل کیا بیان کرتے تھے دلیل دیتے تھے کہ دیکھو درجے کے مطابق جگہ دی جاتی جو بڑے ہوتے ہیں فضیلتوں والے ہوتے ہیں کمال والے ہوتے ہیں ان کو اونچی جگہ پر بیٹھایا جاتا ہے اور جو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچی جگہ دی جاتی تو خود مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وسلام چوتھے آسمان پر رکھے گئے اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں زمین کے اندر مضبوط ہے تو زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے اونچی جگہ دیا اللہ نے جو اونچائی کا حقدار تھا جو فضیلت اور کمال والا تھا اس کو اوپر بیٹھایا اللہ نے اور جو اس کے مقابلے میں کم حیثیت اور رتبے والے تھے ان کو نیچے دیا جائے گا اور مصرا بنا لیا تھا اس پادری نے فرض پر حضرت عیسیٰ محمد سر بسر نیچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین کے نیچے اور ہمارے عیسا علیہ السلام السلام چوتھے آسمان پر یہ تو خود مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسا علیہ السلام نازل ہوں گے اور ابھی ان کی ان وہ بات نہیں ہوئی اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ آسمان پر رکھنے کے لائق اور یہ زمین پر رہنے کے لائق تو عیسا علیہ السلام کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مقابلہ کون کرے اس کے پاس فوج ہے حکومت ہے طاقت ہے اب پادریوں سے جو جائے گا بحث مباحثہ کرنے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا حکومت کی نگاہ میں کانٹا بن جائے گا اور سرکاری مشنری اس کے خلاف حرکت میں آ جائے گی لیکن اللہ نے اس امت کو نوازا ہے اس امت میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو کسی مسلحات اور کسی خطرے سے دبا نہیں ہے اور اس نے دین کی حمایت کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر ہمیشہ اس کا حق ادا کیا اس زمانے میں بھی علماء سامنے آئے اور بڑے مباحثے اور مناظرے اور مارکے ہوتے رہے اور مسلمانوں کا سینا اونچا ہوا حتیٰ کے علماء نے جب پادریوں کو پنڈتوں کو شکست دینا شروع کیا تو آپ مسلمان بھی اتنا حوصلہ مند ہو گیا کیا مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں سمجھا تھا سمجھتا تھا عام آدمی بھی بھیڑ جاتا تھا پادری اور یہ پادری صاحب جب آئے سات سمندر پار ہو کر اور انہوں نے عیسا علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو متفق علیہ بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک مختلف تھی بتایا تو پہلے ہی مسلمانوں نے قبول کر لیا ہم جواب دیں گے پادریوں کا کہنا غلط ہے رسول پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اب تک عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ بڑا ڈیٹ فکس ہو گیا تاریخ متعین ہو گئی جگہ متعین ہو گئی آپ جانتے ہی ہیں کہ جھگڑے والے کام میں بھیڑ بہت جلدی جمع ہو جاتی ہے ہزاروں لاکھوں آدمی تماشا دیکھنے کے لیے کہ آج پادری صاحب سے مولی صاحب سے کمبا سا ہوگا چلے آئے وہ عالم جو بلائے گئے تھے مقابلے کے لیے مناظرے کے لیے شکل صورت کے لحاظ سے وضا قدا کے لحاظ سے ان کو کوئی پہچانتا نہیں تو سادے آدمی اور اس زمانے میں علماء میں اور زیادہ سادگی تھی تو عام مجمے میں وہ بھی آئے کوئی پہچانتا نہیں تھا اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ سبزی پروش سبزی بیچ کر اپنی دکان سے ترازو کھڑا لے کر وہ بھی چلا گیا وہاں سننے کے لیے نہیں بلکہ یہی سے پران چلا کر گیا کہ آج پادری صاحب کو ہم جواب دیں اب یہاں جو دیکھا کہ مناظرے کا اسٹیج خالی ہے اب پادری صاحب خود للکار رہے ہیں اور ابھی مولی صاحب نہیں آئے ایک اسٹیج خالی ہے تو وہ سبزی فروش اپنا بات لے کر کے اور ترازو لے کر اسٹیج پر کھڑا ہو اور مولی صاحب نے کہا کہ حضور ایسے مزدور لوگوں کو بےحودہ بے علم لوگوں کو آپ کے مقابلے پر عیسائی لوگوں نے کھڑا کیا ہے تو ہم عالموں کو اس کے سامنے کھڑا کریں ہمارے عالموں کی توہین ہے پہلے ہم ہی کو نمٹنے دیں آپ وہ کھڑا ہو گیا کہا وہ پادری کیا بولتا ہے کیا تمہارا اعتراض ہے اسلام پر کیا تم کہتے ہو ہمارے پیغمبر کو اپنا سوال دوہراؤ میں تم کو جواب دوں گا اب پادری بھی پریشان ہے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی مولوی آدمی نہیں ہے یہ تو عوام میں کا ایک آدمی معلوم ہوتا ہے دکاندار ہے اس کے ہاتھ میں ترازو پر کھڑا ہے یہ کیسے چلا ہے اس نے کہا تم ہمارا جواب نہیں دے سکتے ہو تم پڑھے لکھے آدمی نہیں ہو تم کو کوئی مذہبی معلومات نہیں ہے اس نے کہا کہ مذہبی معلومات نہیں ہے تمہیں کو کون سی معلومات میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہارے جیسا جاہل اعتراض کر سکتا ہے تو کیا میں نہیں جواب دے سکتا ہوں ہم اپنے عالم کو تمہارے مقابلے میں نہیں کھڑا کریں گے تم پہلے تم جاہل مسلمان سے نمٹ تم سوال دوہراؤ اب پادری نے اپنا سوال دوہرایا تو اس نے کہا کہ تمہارا تو اتنا ہی کہنا ہے نا کہ جس کا درجہ بڑا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جس کا درجہ کم ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے یہی تو تمہاری دلیل ہے تو وہ پادری تو ایسی جاہلانہ دلیل پیش کرتا ہے سن ہم سے دلیل لے دیکھ یہ ترازو ہے اور اس ترازو کے دونوں پندرے برابر ہیں دیکھ ہم ڈنڈی تو نہیں مارتے اب ترازو اٹھا لیا اس نے ہاتھ میں دونوں پلے برابر کانٹا ایک دم صحیح سیدھا کہا کہ ہے یہ صحیح کہاں بالکل صحیح ہے کہا دیکھو اس کو کیا بولتے ہیں تو اس زمانے میں کیلو تو تھا نہیں انگریزی حکومت میں شیر چلتا تھا کہا اس کو شیر بولتے ہیں کہا یہ کیا ہے کہا پاؤ ہے کہا ایک پاؤ کو میں ایک پلے پر رکھتا ہوں اور شیر کو دوسرے پلے پر دیکھ ترازو اٹھاتا ہوں اوپر کون ہے نیچے کون ہے اب جو ترازو اٹھایا تو شیر والا پلہ چلا گیا نیچے اب پاؤ والا پلہ اوپر اس نے کہا وہ پادری تو اتنا جاہل ہے تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ سیر جو ہوگا نیچے رہے گا اور جو پاؤ ہوگا اوپر جائے گا تمہارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو پاؤ بھر بھی اگر ہوتے میرے نبی کے مقابلے میں تو پہلے آسمان پر اٹک جاتے وہ تو چھٹان پر بھی نہیں ہے اس لیے گئے تو ایک دم ایک ہی بار چوتھے آسمان پر اب پادری صاحب کی تو جو ہوا خاری ہوئی اور ایسا منہ پر لگام چڑھایا اس نے اس جہین بوار مسلمان نے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آیا کہ جو چیز وزن دار ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور جو بے وزن اور ہلکی ہوتی ہے وہ کدھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے اور یہی طریقہ بھی ہے جو آدمی خدیث طبیعت کا ہوتا ہے جو آدمی بے کمان ہوتا ہے وہ بڑے اونچے اونچے دعوے کرتا ہے بڑی ڈیلے مارتا ہے بڑی تعریفیں اپنی کرتا ہے خون شیخی بناتا ہے اور جو لوگ کمال والے ہوتے ہیں خوبی والے ہوتے ہیں جن میں شرافت ہوتی ہے بڑائی ہوتی ہے وہ ڈینگے نہیں ماریں گے اونچے اونچے دعوے نہیں کریں گے اس لیے کہ ان میں وزن وزن ہے تو اس میں توازو ان کے ساتھ آج بھی آئے گی پست رہیں گے اور بے وزن ہوں گے تو ان میں غرور آئے گا تکبر آئے گا وہ خان و خواب پرواز کرنا چاہیے یہ دو راستہ ہے ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک انبیاء کا راستہ یہ شیطانی راستہ ہے ہلکا پن خساست شیطان کا حال کیا تھا شیطان پہلے سے تھا اللہ نے جنت دے رکھی تھی خوب موج کر رہا اندر سے اس کی جو خباست تھی اللہ جانتے تھے اور تو کسی کو معلوم نہیں تھا شاگرد لوگ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ضروری ہیں وہ تو بڑے عابد زاہد ہیں کہیں پر اتنی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر چونکی رکھی جائے اور سجدہ نہ کیا ہوئے اتنی عبادت اتنا اللہ کی حمد و سنا کرنے والے لوگ تو سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ پارسا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن اندر سے کتنے خطرناک تھے یہ تو اللہ بنانے والا ہے نا اس کو میں اندر کا ہی ہوں اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی اس کو جنت سے نکال دیتے مردود کر دیتے تو سب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے کہ دیکھیے اللہ نے کتنا ظلم ڈھایا اتنی با وفا کو اتنے پارسا کو بے وجہ ولیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا کہ ان کی خباصت کو کھول دیتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام السلام کو پیدا کر دیا علیہ السلام السلام کا پتلا تیار ہوا اس میں روح ڈالی گئی اللہ نے حکم دیا سب کو کہ استاد شاگرد سب جھکے ان کے سامنے اس میں تو غرور بھرا ہوا تھا ہم تمہیں جی گئے نہیں وہ سوچتا تھا کہ اکیلے جنت کا ہیرو میں ہی ہوں میں سپر پاور ہوں مجھ کو اس کے سامنے جھکنے کے اور وہ بھی آج کے بچے کے سامنے میں سو سال کا بوڑھا یہ آج کا پیدا میں نے اتنی عبادت کی اس نے ابھی خدا کا نام بھی نہیں لیا ہم نے اتنے شاگرد پیدا کر دیا اس نے علی پا بھی ابھی نہیں پڑھا علم میں اس سے ہم زیادہ اور عمر میں اس سے ہم بڑے عمل میں اس سے ہم زیادہ اور ذات اور نسل اور جوہر میں ہم اس سے پائے تو اللہ نے بالکل الٹا حکم دیا ہے کہ گھٹیا کے سامنے بڑھیا جھکے یہ تو ہونے والی بات نہیں اب اندر کی جو سباثت تھی ایک بیگ اگل پڑی اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جھکا کیوں نہیں جب میں نے حکم دیا تھا تو میرا حکم تو تجھ کو ماننا تھا یا ابلیس ماں منا کا اللہ کسٹ امر جب امر میرا تھا حکم میرا تھا تو جھکا کیوں نہیں کس چیز نے تجھ کو جھکنے سے روکا اللہ آپ کچھ دیکھتے اٹھتے ہے نہیں بالکل اٹ پٹار حکم دیتے یعنی آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون کمال والا کون اونچی ذات کا ہے کون نیچی نسل کا ہے اب آپ سوچیے خلق کری ناری وہ خلق تو ہو منتی آپ نے ان کو تو میرے سامنے مٹی سے بنایا اور مجھ کو آپ نے خود بتایا ہے کہ آج سے پیدا کیا تو بھلا بتائیے آپ جھکے گی مٹی کے سامنے انا ہے ہو ان سے میں بڑھیا ہوں آدم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں یہ دین مار رہا تھا آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے خلاف اپنی برتری اور بڑائی کو بیان کر رہا تھا اور دلیل دے رہا تھا کہ آج کی نسل پاک ہے اور مٹی میں پلی بھی ہے مٹی ہمیشہ نیچے دبے گی اور آگ ہمیشہ اوپر جائے گی آپ دیکھیے نا آج بھی ایک پیلی جلائی ہے اگر ماچس کی تو اس کا بھی سر نیچے نہیں رہے گا دائیں بائیں بھی نہیں رہے گا آسمان ہی میں چھید کرنا چاہیے اس کے فکر میں تکبر ہے ہم ہم سب سے اوپر رہے اسی طرح میں توازو ان کے ساتھ مٹی کو کتنوں طاقت سے اوپر پھینکیے لیکن جب آگے گی جی تو نیچے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا جن شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا تو اس کو غرور ہو گیا اس کو اپنی بڑائی نظر آئی اس نے شیخی بگھارنی شروع کی آدم علیہ السلام السلام نے سکوت خاموشی آدم علیہ السلام بھی تو کچھ بول سکتے تھے اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے بنایا خدا نے مجھ کو دن ماں باپ کے بنایا خدا نے اپنی روح مجھ سے ڈالی اللہ نے مجھ کو فرشتوں کا مزدور بنایا خدا نے پیدا کرتے ہی جنت کا ہم کو مالک و وارث بنا دیا کوئی بڑائی اپنی واقعی خوبی وصت کو بیان کر سکتے تھے لیکن نہیں جو کمال ان کے اندر تھا اس کا بھی اظہار نہیں کیا مقابلے کے موقع پر مکمل سکون اور خاموشی انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ کمالات سے پور ہوتے ہیں اور پھر بھی اپنے کو بے کمال دکھاتے اے اللہ آپ کے سامنے ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ اپنا کوئی کمال بیان کرے کس خوبی کس کمال کا ذکر کریں جو ہی میرے پاس ہے وہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہم تو سپر آج اور یہی حال انبیاء کے بعد ان کے وارثین و صحابہ کا اللہ اکبر را فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جن کا نام اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ ان کا نام سنتے ہیں تو احترام سے ان کی پیشانی جھک جاتی اور مقام تو ابھی اتنا اونچا کہ جن دس صحابہ کو اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی نام لے لے کر بشارت دی ان میں کے ایک عمر اور عمر صرف انہی میں کے نہیں ہے بلکہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جنت میں سیر کے لیے اللہ نے موقع دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا کہ عمر آج کی رات جو میں معراج میں گیا تو جنت میں تمہارا محل میں دیکھ کر آیا ہوں اور بھی عمر کا ویسا دیکھ کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے محلوں میں اور جنت کے سارے قلعوں میں ایک قلعہ چمک رہا تھا اور اس کی شان ایسی تھی کہ نگاہ اس کے اوپر جاتی تو اسی پر گڑ جاتی تھی فرشتے سے ہم نے پوچھا کہ اللہ نے یہ محل جو سارے محلوں کے درمیان انمول معلوم ہوتا ہے بے مثال معلوم ہوتا ہے یہ کس کے واسطے بنایا کس کا ہے یہ فرشتے نے کہا اللہ سے معلوم کر کے بتاتا ہوں اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہہ دو تو انہیں کے ایک غلام کا ایک امتی کا یہ محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی یہ قابو ہو گیا اور طبیعت چاہی کہ جب دور سے اور باہر سے اتنی چمک ہے اس کی اور اتنا شاندار ہے تو اس کے اندر کا کیا عالم ہوگا ذرا اندر سے چل کر اس محل کو دیکھا جائے اس کا معائنہ کیا جائے لیکن دروازے پر جب پہنچا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے تو میں ٹھٹک کر باہر ہی رک گیا کیونکہ مالک جب اس کے عمر ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل کیسے ہوا جا سکتا ہے اور عمر بہت غیرت مند آدمی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو ان کی غیرت کو ٹھیک لگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سے واپسی کے بعد عمر کو یہ رپورٹ دی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مچل گئے اور کہا ہے اللہ کے رسول اس محل میں کوئی رونق نہیں تھی آپ کا قدم اس میں پڑ جاتا تو اس میں باہر آ جاتی اور عمر بھلا آپ کو اوپر غیرت کرتا افارئی کا کاروبار ہو یا رسول اللہ کیا اللہ کے رسول غیرت کے لیے عمر ہی آ گیا تھا آپ کے اوپر آپ کیوں نہ داخل ہوئے آپ داخل ہو کر آتے تو عمر فخر کرتا وہ عمر تھے کمال یہ تھا مرتبہ یہ تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب امیر زمین بن گئے اور زمانے میں بھی آج بھی اور انکسار کا یہ عالم تھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آسمان سے اگر یہ اعلان کرے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا سوا ایک کے تو مجھ کو ڈر لگا ہے کہ کہیں وہ ایک عمر نہ ہو جن کے رکوے ہیں سوا ان کو سوا مشکل اور یہ اللہ فرماتے تھے کاش کہ میں بے جان ہوتا تو مجھ کو ہر شکار حساب کا کوئی خطرہ نہ ہوتا کاش کہ میں درخت ہوتا کہ کاٹ کر جلا دیا جاتا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے رسوائی کا خوف نہ ہو اب ہے یہ کون لوگ یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے کہ خدا کی قسم دامن نچوڑ دے تو خریدتے کر ایسے ایسے اللہ والے کمال والا ہمیشہ اپنے کو بے کمال اب بے کمال جو ہوگا جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا ہے وہ آسمان ہی میں سراخ کرنے کے لیے سر اٹھائے رہتے ہمیشہ اپنے کو بے کمال اب بے کمال جو ہوگا جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا ہے وہ آسمان ہی مشورہ کرنے کے لیے سر اٹھائے جاتے اور جس شاخ پر بے حساب پھل ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھک جاتی ہے کے محرے واقع سر پر زمین جو تھل سے لگی ہوئی شاخ ہوتی ہے اس کا سر آسمان کی طرف نہیں ہوتا زمین کی طرف ہوتا ہے اپنی بڑائی اپنی خوشداری یہ تو ہم یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں علماء بہت زیادہ یہ دروازے ہوا کرتے تھے صاحب کو تو ایک دکاندار ہی نے ٹھکانے لگا دیا لیکن ایک تاثر لوگوں پر ضرور پائے تھا آدمی ہے اس نے ایک مثال سے جواب دے دیا کوئی ہندی جواب تو دیا نہیں کوئی کتابی جواب تو دیا نہیں سردی فروخت تھا بڑی اس کے دماغ میں آیا دے دیا یہ تو پتہ نہیں تھا ہوا اس کھاتے کا بھی جواب ہونا چاہیے تو سبزی خروش نیچے کر کے انہیں کہتا ہے کہ پادری صاحب آپ کے لیے تو ہم ہی کافی تھے لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو بہت سے آئے ہوئے ہوں گے سمجھدار لوگ بھی تو ہوں گے کے لیے نہیں ان پڑھے لکھے لوگوں کی تسلی کے لیے اب ہم اپنے عالم صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ جواب دیں آنے مانا ہم مولانا صاحب اسٹیج پر آئے آپ کو آنے جواب دینا انہوں نے کہا پاٹی صاحب یہ بتائیے اللہ کے کئی بیٹا ہے ہم پاوری صاحب بول ہی نہیں رہے اس لیے کہ عیسا علیہ السلام و سلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں بیٹا کہا کہ اچھا اللہ کی اڑ کتنی سو سال کا ہے پانچ سو سال کا ہے کتنے سال کا خدا ہے اب کا ہے بیچارے اللہ کی عمر کیا متعین کریں کہا اچھا، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تھے کہ نہیں کہاں تھے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ ہے کہ نہیں کہاں ہے تو پوری عمر میں ایک ہی بیٹا اللہ نے پیدا کیا اس سے تو کہیں ہم ہی ہیں کہ پانچ پانچ پیٹوں کے بعد ہم ہیں خدا اتنا کمزور کہ ہزاروں سال کا ٹرانسفر موقع ملا لیکن ایک ہی اولاد معلوم یہ ہوا کہ وہ اولاد اولاد نہیں ہے خدا کی زبردستی تم خدا کے سر تھوک رہے ہو خدا کو اولاد پیدا کرنا ہوتا تو اتنی اولاد اس کی ہوتی کہ کوئی گنتی اور شمار نہیں کر سکتا اس لیے تمہارا یہ عقیدہ باقی ہے کہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور تم چاہتے ہو کہ عیسا علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ ہے مسلمان بھی جانتے ہیں عیسا علیہ السلام کو نبی کون عیسا کی تم بات کرتے اس مجمے میں بہت سے عیسا اور موسا آئے ہوئے ہیں دونوں بھائی سننے سے کسی کا نام عیسا اور موسا ہے کہ نہیں تو تو آدمی یہاں بھی کھا دیا آپ بولیے ان میں سے کون عیسا کی نبوت کو آپ کہہ رہے ہیں بادی صاحب بالکل حرف باپ کا کہنے لگے ارے بولی صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں آج کے زمانے کی عیسا موسا کو نہیں بتا رہے ہیں وہ جو پیغم پر اللہ جن کو آپ مانتے ان کا اچھا ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہم اگر عیسا کو نبی مانتے تو جتنے عیسا تھے سب کو نبی مان لیتے ہم نے عیسا کو نہیں جانا کون عیسا کون کیا ہے ہم کو تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عیسا ہے روح اللہ تو عیسا پر ایمان ہم نے نہیں لایا ہم نے تو اپنے نبی کے قول پر ایمان لایا ہمارے نبی کی ہر بات ہمارے نزدیک مسلم ہے اس لیے عیسا کی نبوت مسلم ہے ورنہ عیسا عیسا بہت گھوم رہے ہیں ہم نبی نہیں مانتے تو عیسا علیہ السلام کی بھی نبوت متفق علیہ نہیں ہے بلکہ میرے نبی کا ہر قول متفق علیہ ہر بات مسلم ہے ہم نے علیہ السلام کو اپنے نبی کی زبان سے جانا اللہ کی کتاب سے جانا تو حقیقت میں ہم نے ایمان اپنے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر لائے اور آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے ہیں ان کا مدار سب کو معلوم ہے اور علیہ السلام آسمان پر رہے تو آپ آئے ہیں یورپ سے تو سات سمندر تک کر انڈیا میں آپ داخل ہوئے آپ سمندروں سے سفر کر کے آئے ہیں سمندر سے جب آپ گزر رہے تھے تو پانی کی سطح پر بلبلا دیکھا تھا کہ نہیں بتائیے تو بلبلا کدھر ہوتا ہے اوپر کے نیچے پانی کے نیچے ہوتا ہے نا سو فیٹ اوپر ہوتا ہے اور آپ یہ بتائیے کہ موتی کہاں پیدا ہوتا ہے کیا سمندر میں کہاں وہ بلبلے کے سائڈ ہی میں بغل میں ہوتا ہوگا یعنی وہ سیٹ میں ہوتا ہے اور سیٹ مل کے سامنے آتا اور اس کے اندر موتی پیدا ہوتا کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتی کی نیچے وہ رکھا جاتا ہے اور بالکل دوسرے کسی کا مال کہاں رکھا جاتا ہے ان رکھا جاتا ہے سنا ہے کہ آپ مشرا کرتے ہیں فلکتر حضرت عیسا محمد علیہ وسلم کے ایک ہی مشرے کا شعر نہیں ہوتا ہے اس میں ایک مصرا اور ملائیے یہ دریا ہے نبوت کا تو بات ان پر نیچے کر حضرت عیسا محمد سر بسر عالم نے خالی مالا جواب دیا بات تو کہیں سے کہیں نکل گئی میں یاد کر رہا تھا کہ اس قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کھول لیا اور باقی سارے حفاظت کی ذمہ داری قوموں پر ڈال کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو خود بند کر دے اس میں تحریر کر دے اس شریعت میں ملاوٹ کر دے اور اس ملاوٹ کو سارے مسلمان خاموشی سے قبول کر لیں ان میں مسلمان اس کو حزم کر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے ناممکن ہے اس لیے کہ یہ معاملہ امت کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کی حفاظت میں ہوتا تو امتوں میں جس طرح بگاڑ آتا رہتا ہے اپنی غرض کے لیے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور کسی کی حمایت اور کسی کا سائڈ لینے کے لیے زمین فروش اور دین فروش ہمیشہ پیدا ہوتے رہے اور اس امت میں بھی پیدا ہوئے اور ہیں تو ان کے حوالے اگر کر دیا جاتا تو یہ بھی ضائع ہو جاتا اللہ آباد نے کہا کہ لہو حافظ دور اس کی حفاظت ہم کریں دیکھیے اللہ کیسے کیسے حفاظت کریں جاہی یعنی سبزی فروش کے اللہ نے حمایت کروا لیا بے دین ساری بے نمازی شرابی کبابی اس سے اللہ کام لینے پر آتے ہیں تو بہت بڑا کام لے اس میں کوئی کمال نہیں کمال اللہ کی بات ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے جو ہے اللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا کمال کسی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے تو جس کے ہاتھ پر چاہتے وہ ظاہر کر دیتے مگر ایک ہاتھ کو اللہ نے چن لیا تو گویا اللہ نے اس ہاتھ کو پسند کیا تو پسند آ گیا اللہ اس کو اپنا لیا یہ اپنانا اللہ کا اس کے محبوب ہونے کی اور خدا سے قریب ہونے کی دلیل بن جاتا ہے اس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ہاتھ تو صحیح ہے جیسے سب کے اللہ اور ہاتھ سے چاہتا کام لے لے اور لیدا اور وہ کام لینے پر آتا ہے تو مچھروں سے لے لیتا ہے مچھروں سے وہ کام لیتا ہے جو ٹینکوں سے نہیں ہوتا ہے داروں سے نہیں ہوتا ہے بلوں سے نہیں ہوتا ہے ساری سوپر طاقت سردار حسین کو مارنے کے لیے لیکن اتنے ٹن فیل ہو گیا اور اپنے زمانے کا سردار حسین کا تھا نمرود اللہ پاک نے ایک مچھر کو بھیج دیا قصہ تمام اتنے ہزار ٹن جہاں ناکام ہو جائے اللہ کام لینا چاہے تو اتنے ہزار ٹن سے زیادہ بڑا کام مچھر سے لے کتنے پہلوان عورت کے سونا اکٹھے ہو گئے تھے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے ہر قبیلے کے جوان نوجوان تلواریں سوتے ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاشان نبوت ندوت کا محاورہ کی ختم کر دیا جائے گا نابود کیا جائے گا اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آج بھی رات میں آپ کو نکل بھی جانا ہے اب سوچیے چاروں طرف سے حصار ہے مسلح جوانوں کا اور اسی کے بیچ سے رسول پاک ہے پلنگ کو نکلنا تو نکل سکتا تھا سو رہے تھے سو نہیں رہے تھے سب جاگ رہے اللہ نے کہا آپ کو ہم نکالیں گے اپنی حفاظت یہ تلواریں بے نیام ہے اور آنکھیں کھلی ہیں اسی طرح سے تلوار سوتی کی سوتی رہ جائے گی اور آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اور ان کے بیچ سے ہم آپ کو بے نکالیں آپ ایک مٹھی خاک آپ میں لے کر ان کی طرح اور ہم سب کو انھا بنا دیتے اللہ کے حلی نے ایک مٹھی خاک لی اور پھینک دیا سوچو ایک ہاتھ سے کوئی پھینکے گا کہ ایک ہی طرح ایک ہی اتنا نہ جائے گا چاروں طرف تو نہیں چلا جائے ہاتھ رسول اللہ کا تھا لیکن پھینکنے والا آج اللہ تعالیٰ تھا نبی نہیں اس ہاتھ کو اللہ نے چن لیا پھینکنے کے لیے کھیل خدا کا ہے ہاتھ نبی نبی کا نہیں تھے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے تھا ہاتھ سے تو آپ نے تھوڑا ہی پھینکا تھا وہ تو اللہ نے پھینکا آپ پھینک کے تو بدر کے میدان میں بھی ایک مچھی پھینک دیتے تو بہن کے موقع پر بھی پھینک دیتے ہم نے میں کی کریاں کیوں چپ گئی گندانے مبارک کیوں شہید ہو گئے ہاتھ نہیں تھا آپ کے پاس اور کے میدان نہیں تھی آپ پھینکا کرتے تو جب موقع آتا جب پھینک دیتے اور ہو جاتا لیکن آپ نہیں پھینکتے ہیں ہم جب چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے پھینک دیتے ہو موجودہ فیل نبی کا نہیں ہوتا ہے پھیل خدا کا ہوتا ہے قرآن فیل ولی کا نہیں ہوتی نہیں ہوتی ولی کے ہاتھ پر اللہ کا فیل ہوتا ہے اس کو بہت سادہ مثال جیسا لگی ہے آئینہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا اس زمانے میں نہیں ملے گا کہ جو آئینہ نہ دیکھتا ہے اور بیت الخلا میں بھی آئی نہیں پوچھا آئینہ دیکھنا بھی سنت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سات یا نو سامان جو سفر حضر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جیسے بھی ہے کنگی ہے سرما دانی ہے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑتے ان میں سے ایک آئینہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی پیش آتی تھی اس لیے کہ آپ وسلم بڑے بڑے بال رکھتے تھے رکھتے تھے سر میں کردہ کرتے تھے اور بیچ سے مان نکالتے تھے تو مان کی سدھ کو دیکھنے کے لیے بھی آئینہ سامنے رکھنا پڑتا تھا اور اسی لیے آئینہ دیکھنے کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے قول بھی ہے کہ جب تم آئی میں نے اپنی تصویر دیکھو تو دعا پڑھو اللہ حسن خلقی کی کما حسن کا حل کی اللہ جیسے سورت آپ نے بھلی دی ہے ویسے ہی عمل بھی بھلا کا بھلا بنا دیجیے جیسے ڈھانچہ اچھا دیا ہے آپ نے آپ چاہتے تھے ایک آنکھ روک لیتے آپ چاہتے دونوں آنکھ سے اندھا بنا کے بھیج دیتے لیکن دونوں آنکھ سلامت دی ہے آپ نے نہ کتنی کھڑی دی ہے پیشانی کیسی چوڑی دی ہے کتنا آپ نے جاگو بنایا رخسار سارا رنگ کیسا بنایا آپ نے ہم سے ہزاروں والے لوگ بنائے ہیں آپ نے ہم کو بے آئے بنایا جیسے سورج بیدار بنائی ویسے ہی ہماری سیرت بھی یہ دعا کرنا سننا اب آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آئینے میں کیا نظر آتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوگا وہی اندر نظر آئے گا آئینے کے سامنے آدمی ہے تو اندر میں اونٹ نظر آئے گا بولیے نا ایسا ہوتا ہے ارے آئینہ سامنے جس کے ہے اسی کی سوچ نظر آئے گی اب آئینے میں بھی آدمی ہی نظر آ رہا تو کیا واقعی آدمی آئینے میں ڈوبا ہوا ہے آئینہ تو فٹ کا ہے آدمی چھ فٹ کا ہے یہ چھ فٹ اس میں کیسے ڈوب جائے گا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اندر میں آدمی ہو اندر میں کوئی جاندار نہیں ہے اندر میں کوئی با اختیار نہیں ہے اندر میں پرتو ہے کہ باہر والے کا جو کچھ اختیار ہے وہ اندر والے میں جھلک رہا ہے اگر باہر والا ایسے دکھا دے تو اندر والا نہیں دکھائے گا دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا اگر باہر سے تم دکھاؤ تو اندر سے بھی دکھائے گا تم رسید کرو گے تو ہم بھی رسید کر دیں گے اگر باہر سے آپ چائے اٹھا کھا کر ہوٹل میں لگائیے چائے پی رہے تو اندر والا سائلنٹ ایسے ہی بیٹھا رہے گا وہ آپ سے کم نواب نہیں ہے وہ بھی اندر سے لیکن اندر والے میں واقعی ہاتھ میں حرکت ہے اندر میں کوئی جاندار ہے اختیار باہر والے میں ہے اندر والے میں نہیں ہے لیکن جھلکتا ہے دکھائی دیتا ہے اندر والے انبیاء اور اولیاء اللہ کے کمال کے مظہر ہوتے آئینہ مظہر ہوتا ہے محل نہیں ہوتا ہے آئینے کے اندر آدمی ہنر کیا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے باہر والا اندر میں کی کیے ہے یعنی محل نہیں ہے مظہر ہے صرف وہ جائے ظہور ہے وہاں جھلک رہا ہے انبیاء کے ہاتھ آئینہ ہوتے ہیں پہلے خدا بندی کے اور انبیاء کے ہاتھ آئی اور اولیاء کے ہاتھ آئینہ ہوتے ہیں پہلے خدا بندی کے وہ مظہر ہوتے ہیں صفات خدا بندی کے محل نہیں ہوتے ہیں علم کلام کا بہت دقیق مسئلہ ہم نے آپ کو چٹکی میں سمجھا دیا اتنا شاندار حلوہ آپ کو نہیں ملے گا پورے بمبئی میں یاد رکھیے انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فیل کو ظاہر کے لیے کرنے کے لیے کسی اور کو آئینہ نہیں بنایا بنایا تو انہی کو بنایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اگلی بات سمجھ میں اگر ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ان شاء اللہ دوسری بات بھی بہت آسانی سے سمجھ میں اندر والا جب محل نہیں ہے صرف مظہر ہے آئینہ تو معلوم ہوا کہ خدائی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہے خدا اگر ڈگ جائے یا خدائی صفت کسی میں سما جائے تو مخلوق تنا ہو جائے اس لیے کہ خدا اور اس کے جملہ صفات لامحدود اس کا کوئی کمال محدود نہیں ہے اس کو آگے پیچھے سے سائڈ سے گھیرا نہیں جا سکتا ہے ہاتھا نہیں دیا جا سکتا اور مخلوق کا ہر کمال محدود ہو اس لیے کہ اس کا وجود ہی محدود ہے ایک طرف پہلے بھی آدم تھا اور پھر بعد میں بھی آدم ہے بیچ ہی میں بیچارہ موجود ہے نا تو ادھر بھی حد متعین ادھر بھی حد متعین ایک زمانہ گزرا ہے کہ نہیں تھا اور ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں رہے گا تو دو نہیں کے بیچ میں یہ ہاں ہے اور اللہ پر اس کی صفت پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ صفت نہیں تھی اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ صفت وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور پورے صفات کے ساتھ تو سارے کمال کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ایسے ہی سارے کمال کے ساتھ تو لا محدود کو محدود میں سمایا جا سکتا ہے آپ اپنا کرتا ہاتھی کو پہنا دیجیے اس کے بعد تلاش کرتے رہے گا کہ کرتا ہے کہاں جی تھوڑا تو ملے گا لیکن کرتا نام کی کوئی چیز اگر خدا یا کی صفت کسی مخلوق میں سما جائے تو وہ تو اس مخلوق کے زندگی کا آخری دن ہوگا وہ فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے کسی مخلوق میں خدا کی کوئی صفت نہیں آتی یہ تو جاتی غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے بندوں میں روپ دھارن کر لیتا ان میں جھک جاتا اوتار یہ حلول ہے خدا کسی مخلوق میں حلول نہیں کرتا اور کوئی مخلوق خدا کی اور اس کے کسی صفت کی محل نہیں بنتی ہر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے انبیاء اور اولیاء مظہر بن جاتے ہیں جائے ظہور بنتے ہیں خدائی صفات اور کمالات کے اور یہی ان کے مقرر اور اللہ والے ہونے کی دلیل ہے ورنہ اللہ تو ان کا محتاج نہیں تو کسی کے ہاتھ پر دکھا دیتا تھا لیکن اسی ہاتھ کو اللہ نے قبول کیا اور چنا اپنے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سے اللہ کو محبت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کا مقرر ہے پسندیدہ ہے اسی سے ان کی عظمت ظاہر ہو یہ بات تو آپ کو آئینے کی مثال سے سمجھ میں آ گئی اور اب ایک بات اور آپ اگر سمجھنا چاہیں اجازت ہو تو آپ کو سمجھا دی اور نہیں تو آپ دانا اور اس کے بعد اچھا موقع ہے تو سمجھ لیجیے لیکن بہت کڑوا گھوٹ ہے آنکھ بند کر کے گھر سے نکل جائیے آئینے میں اندر میں آدمی تو ہوتا نہیں وہ جاندار تو ڈھکتی ہے تو جو سورت نظر آ رہی ہے جو آدھا جوارے نظر آ رہے ہیں جو باہر والے کا عکس ہے نا عکس کہیے اس کو پرتو کہیے اس کو سایہ کہیے اس کو جو چاہیے آپ کہہ لیجیے رسول اللہ علیہ وسلم جو باہر ہوتے تھے آئینہ سامنے ہوتا تھا نبی کا اصر پردہ اور سایہ ہی تو نظر آتا تھا اندر اب آپ کہیے کہ کھا یہ نہیں تھا بولیے اس کے باوجود ہی ان کے ایسے ایسے بہادر پہلوان لوگ ہیں کہتے ہیں کہ تھا ہی نہیں تو رسول اللہ آئینے کے سامنے ہوتے تھے اندر میں سایہ ابو جہل کا تھا اندر میں کوئی اور مخلوق نظر آتی تھی ارے بے وقوف آئینے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ باہر والے اور سایہ ہی ہوتی ہے وہ عمر کتنی بد نصیب ہے جو اپنے نبی کے سائے سے بھی نفرت کرتی بات بہت کڑکی سی تھی لیکن گھوٹنا ہی پڑے گا کوئی صورت نہیں ہے بھاگنے کی فرار کی سب جانتے ہیں کہ آئینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اور آئینے میں آپ اپنی مانگوں کو سوارتے تھے جن سے سوارتے تھے تو اندر میں آپ کا اکثر نظر آیا کرتا تھا دوسروں سے اللہ نے بچایا سب نے نہیں دیکھا تو اللہ پاک نے سب کی حفاظت کیا یہ امت پر رحم کیا اللہ نے کہ سارے امتی نہ دیکھے نہ ہی جاتا ہے اس لیے کہ سارے لوگ اگر دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت مصیبت پیدا ہو جائے جس طرح نبی کا احترام کرتے ہیں نبی کے سائے کا بھی احترام کرنا پڑے گا یا اگر اللہ کے رسول اس راستے سے جا رہے ہیں تو سایہ پورے راستے پر اگر پڑ رہا ہے تو روڈ اور راستہ جام ہوگا یا تم اس پر پاؤں رکھ کر پار ہو جاؤ گے اللہ نے کہا تم کو دیکھنے ہی نہیں دیں گے کہ تم سے بے حرمتی پیدا ہو اور توہین کا تم کو خطرہ پیدا ہو دیکھو گے تب نہ احترام کے لیے رکو گے اور اللہ نے اس لیے بھی سب کو نہیں دیکھنے دیا کہ سایہ کبھی کبھی کب سے زیادہ ہوتا آپ سورج نکلتے وقت کھڑے ہو تو آپ کا قد اتنا ہی لمبا نظر آئے گا جتنے آپ ہیں آپ سارے فٹ کے ہیں لیکن روڈ پر آپ چودہ فٹ نظر آئے اور جانتے ہیں کہ راستوں میں غلازتیں بھی پھینکی ہوتی ہیں کھائیوں میں نجاستیں بھی پھینکی ہوتی ہیں اگر اللہ کے رسول کا سایہ عمومی طور پر دکھائی دیتا تو پیشاب پر پڑھانے پر کوڑے پر بھی پڑتا اللہ نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی بے حرمتی ایسے نہیں ہونے دیں گے پر بہانے پر کوڑے پر نہیں پڑتا اللہ نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی بے حرمتی ایسے نہیں ہونے دیں گے دکھائی نہ دینا کسی چیز کا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کائنات میں بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن دکھائی ارے آپ ہماری آواز کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو اب اگر بیس آدمی کے ساتھ نے آواز نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو اس کا مطلب کہ ٹھیک نہیں آواز یہ عظیم سے خوشی کی بات ہے موجود ہونا اور چیز ہے اور نظر نہ آنا اور چیز ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں آتا ہے کہ نہیں دیکھا گیا وہ بھی ٹھیک سب لوگ عام طریقے سے نہیں دیکھ پائے اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تھا وہ بھی ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینے میں دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ سلاد کے کسوخ پڑھا رہے تھے تو جنت سامنے آ گئی انگور کے خوشے نظر آئے اور اللہ کے رسول آگے بڑھے اور پھر اچانک پیچھے آ گئے نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی نماز کی حالت میں اس طرح آگے بڑھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا کیا بات حضور نے فرمایا رائے تو ضلع وہ ضلع آج تمہارا اور اپنا سایہ جنت میں دیکھ لیا اب کچھ لوگ کا جو نور تھے اس لیے سایہ ہی نہیں یہ عظیم فلسفہ ہے خدا نے قرآن کی کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا ارے نبی سے پڑھ کر تو خدا نور خدا کا نور ہونا وہ تو نور مجرد ہے اللہ نور سماواتی والا لیکن اس کے باوجود حدیث پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب کہیں سایہ نہیں ملے گا تو اللہ ان سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ یوم ذلہ اللہ ذلہ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی سایہ نہ ہوگا سوا خدا کے سائے اللہ بھی نور پھر بھی اس کا رسول اللہ کا دے سایہ کی ہی اسی وجہ سے غلط ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اور یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ جس کا سایہ نہ ہو وہ لازمن نور ہی ہو جائے سایہ نہیں ہے لیکن وہ نال بھی ہے بولیے آپ میں سے کتنے نے شیطان کا سایہ دیکھا نہیں دیکھا ہو تو دکھا دیں گے تو سایہ نہ ہونے کا مطلب کہ یہ بھی نور سے پیدا ہوا ہے یہ سب عقل کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو فیس اور فائنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طریقے سے دیکھا نہیں گیا لیکن کبھی کبھی خاص موقع سے دیکھا بھی گیا تو اب اس میں کوئی استباد نہیں ہے اللہ تبارک بتا یہ چند لمحہ ہمارا آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے جو باتیں اس میں آ گئی ہیں جو کام کی بات ہو اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں اتار دے اور جو بات سب لسانی سے کسی غلطی سے آ گئی ہو اللہ پاک اس سے درگزر فرما آپ ہم سب دعا فرما لیں اور دعا فرما کر آپ سب تشریف لے جائیں گے یہاں سے اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ میں کس مقصد سے یہاں آیا ہوں تقریر کے لیے تو نہیں آئی ہے تو یہ سب بزرگ جو لوگ ہیں ان کا ان کے تعمیل حکم میں یہ بیان ہوگا اس کا سب سوال انہی کے نام ہے آمال میں جائے گا اب آپ لوگ دعا کریں گے تو شاید کچھ مل جائے مجھ کو بھی بڑھو کے پاک پڑھیے دعا کے لیے اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید سرور دیدار عالم ہم سب کی مقدرت کا فیصلہ کرنا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ ہم سب پر نظر کرم کرنا اللہ ہم اس سے اپنے اعمال کا معاوضہ نہیں چاہتے ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم تیری خدمت میں تیری بارگاہ میں پیش کریں بلکہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ ہم خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تیرے در پر سوالی ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں اور اللہ ہمیں محروم و خالی ہاتھ واپس نہ کرنا بردار عالم تیرے سوا ہم کسی در کو نہیں جانتے ہیں اور اللہ تو ہی پھٹکار دے گا تو تو ہی بتا ہم کس دروازے پر جائیں اور کہاں تم کو طلب کریں اور اللہ ہم سب کی مقفرت کرنا دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اے اللہ ہمیں دونوں جہان کی شہادتوں سے مالا مال کرنا ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا کرنا اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے دین کو ہمارے گھروں کے اندر اللہ اتار دے اے خدا اللہ جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں اور جو جو ادارے دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے کارکنان کو ان کے معاونین کو دین اور دنیا کی رحمت و سعادت سے نواز دے اے اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما دے اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ ان کے حوصلے کو غلط کرنا ان کے ہمت کو توانائی عطا فرما دے اے اللہ ان کے لیے وسائل غیب سے مہیا فرما دے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے اور نگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کو نظر کرم فرما دے سب کی مقرر فرما دے اللہ جتنے کفار مشرقین مشرقی اسلام ہیں اللہ ان سب کی قسمت میں اگر ہدایت مقدر ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے اور اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو اللہ ان کے وجود سے اس لیے زمین کو پاک کر دے اے اللہ اسلام کا غلبہ فرما دے اے اللہ قبر کو دے شرک کو نابود کر اے اللہ اپنے حبیب سرور کائنات سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے میں ہم سب کی مقرر کرنا اے اللہ ان کے دین کو ان کی سنت کا بول بالا کرنا اے اللہ جتنے حاضری و غائبین ہیں اور ان سب کو معاف فرما دے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کرنا ان سب کی حاجات و ضرورتوں کو نیک تمناؤں کو پورا کرنا ان کی الجھنوں پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنا دے اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سارے مشکلات تیرے لیے آسان ہیں یہ مشکل صرف ہمارے لیے ہے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو سب کی مقصرت کرنا دے جب بھی تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ ہم کسی تیری رحمت مانگتے ہیں ہم اس سے تیرے نظر کرم کی درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ خلقی محمد وسحیم و علی بل وزلال